يعنيه وقال عليه الصلاة والسلام لا سمرة بعد العشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام علماء عزیز بائیو اور دوستو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب بھی کوئی آگے بڑھا اور جب بھی کسی نے اپنے نام کو تاریخ کے ورق میں نقش کیا چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اس کی زندگی میں ترتیب اور اوقات کی رعایت تھی آج امت جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک زبردست سبب یہ ہے کہ امت کے اندر اوقات کے قدر کی قیمت ہی نہ رہی حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مأثور دعاؤں میں سے ہے بِكَ مِن شَتَاتِ الْأَمْرِ اے اللہ بد نظمی سے مجھے بچا مومن کی زندگی ترتیب کی ہوتی ہے سلیقے کی ہوتی ہے ڈنگ کی ہوتی ہے لحاظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو اوقات سے مربوط کیا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت کے ساتھ بڑا سبق دیا ہم کو يسألونك عن اللہ یہ پوچھتے ہیں آپ کو چاند کے بارے میں اور لغت کا نقطہ ہے اہل یہ ہلال کی جمع ہے اور ہلال اہل کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو تو جب چاند دیکھتے تھے تو وہ اللہ اکبر بولتے تھے تو اس طریقے سے ہلال کا نام ہلال ہے یعنی اللہ کا نام اہل احلال تحلیل تسبیح تمجید جیسے پڑھتے ہیں تو فرمائے کہ چاند کی کیا حکمت ہے چاند کا کیا مسئلہ ہے کل ہی مواقع حج کہ چاند کے ذریعے وہ اپنے اوقات کو پہچانیں گے اسی طریقے سے حج کے مہینے کو پہچانیں گے کفار مکہ اپنے زمانے جاہلیت میں ان کے پاس بعض عجیب خوبیاں ہوتی تھی یعنی کفر کے باوجود شرک کے باوجود بعض امتیازی صفات کے وہ حامل تھے اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ جہاں کسی کے اندر کوئی اچھی بات ہو قرآن اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اچھائی ہو چاہے دشمن ہو تو اچھائی کی تعریف کرے اور اگر کسی میں برائی ہو تو چاہے اپنا ہو برائی برائی ہے غیر ہو اچھا ہے اچھا ہے یہ بات ہے آج یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے بھائی اپنا ہو تو اس کے برائی کے اوپر بھی پردہ اور غیر ہو تو اس کے اچھائی کے اوپر بھی عیب کسی نے کہا نا جب اپنوں میں سے کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا آپ کے نیکی کے درجے کی وجہ سے اور جب کوئی اپنا نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی حالات آئے تو کہنے لگتے لوگ جی دیکھو اللہ کی سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو ہاں ہاں یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے میں ایک بات طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ دو باتیں ہیں حدیث میں علم کے بارے میں یعنی ویسے تو پورا ذخیرہ ہے حدیث میں لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں ہیں کہ جو آدمی علم سیکھے فرشتے اس کے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر اس کی موت آ جائے من جاءه الموت وهو العلم ليحيي به بينه وبين النبيين درجة واحدة جل اول کی حدیث ہے حسن بصری سے مرسل مروی ہے کہ اگر کسی آدمی کی موت آ جائے اس حال میں کہ وہ اسلام سیکھ رہا ہے اس غرض سے کہ اسلام کو زندہ کرے تو اس کا درجہ آخرت میں انبیاء کی جماعت سے ایک درجہ نیچے ہوگا اور ایک آپ نے وعید سنائی وعید کیا سنائی ان اللہ هذا الدین بالرجل الفاجر کہ بسا اوقات کبھی کبھار اللہ دین کی تائید مدد اور نصرت بھی کرے گا فاجر فاسق سے تو اس سے اس کی نیکی نہیں ہے اللہ کی ایک عجیب حکمت ہے اللہ کا ایک بید ہے اللہ کی ایک تکوینی نظام ہے کہ ہر جو کوئی دین کا خدمت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ نیک ہے یہ بھی حدیث ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک غزوہ میں صحابہ نکلے ہوئے تھے ایک لڑائی میں اور ایک شخص بڑی بہادری دکھلا رہا تھا بڑی بہادری تو لوگ کہنے لگے آج کسی نے ان جیسی شجاعت اور بہادری نہیں دکھائی آپ نے اسی بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ جہنم رسیدہ ہے جہنم رسیدہ ہے ایک صحابی نے کہا ادھر حضور کے الفاظ میرے کان میں پڑے ادھر یہ دیکھ رہا ہوں ظاہر بظاہر تعارض ہے کہ دکھا رہے شجاعت اور بہادری لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے فرمانے نبوی ہیں کہ وہ میں رسیدہ ہے میں نے کہا اس کے پیچھے میں چلتا ہوں اس لیے کوئی بات عجیب اب کھلے گی اس لیے کہ آقا کے الفاظ تو آقا کے الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ابھی فی الحال میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں ایک بات کہتا ہوں بیچ میں ضمن آ گئی کہ جو باتیں ہمارے بڑے اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو کہا اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی ہی کھلے گی تو خوش نصیب ہے وہ لڑکا کہ جس کے دماغ میں اس کے ماں باپ کی نصیحتیں کھل گئی جبکہ اس کے ماں باپ ابھی تک باحیات اور زندہ ہے تاکہ وہ تلافی تدارک کر کے ان سے معافی مانگ لے یہ بات کھل کے رہے گی وہ تو اللہ کا نظام ہے لیکن اگر یہ سمجھ آپ کو اس وقت آ گئی ماں باپ کی قدر اوقات کی قدر دین کی قدر جبکہ ماں باپ جو ہے زمین کے نیچے چلے گئے اور دنیا سے ان کی روح پرواز ہو گئی اللہ کی رحمت میں چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر جو ہے اس کا جو رونا ہے ان آنسو کو کوئی تھامنے والا اور ان آنسو کو کوئی پونچھنے والا نہیں ہوتا ہے پھر بنا اور نے کہا میں ان کے پیچھے چلا میں ان کے پیچھے چلا یہ چلتے رہے لڑتے رہے شجاعت اور بہادری دکھاتے رہے دکھاتے رہے یہاں تک کہ ایک تیر ان کو لگا تیر کسی دشمن کی طرف سے ان کو لگا جب لگا ان کو تیر تو درد بڑا سخت ہوا دردناک ہوا اور وہ برداشت نہیں کر سکے تو اپنی تلوار سے وہ خودکشی کر گئے این موقع پر مرنے سے پہلے خودکشی کی صحیح روایتوں میں خود کشی کر گئے وہ صحابی آئے حضور اللہ نے آپ کی بات سچا کر کے دکھایا ہمیں تو تعجب ہو رہا تھا کہ آپ فرما رہے کہ جہنم رسیدہ ہے لیکن آپ نے ایک بات یوں کہی اب میں نے آپ سے دیکھ لی کہ اس کا نتیجہ اور اس کا آخری کیا حال ہوا تو اس وقت آپ نے اعلان فرمایا ان اللہ بر رجاج کہ کبھی کبھار بسا اوقات احیانن اللہ دین کے نظام کو چلاتا ہے آگے بڑھاتا ہے لیکن فاجر و فاسق کے ذریعہ اسی لیے دعا تو یوں کرنی چاہے اللہ ہمیں نیک بھی بنا اور ہم سے دین کا کام بھی لے تاکہ اس حدیث کی وعید کا شکار نہ بنے ایک مرتبہ ایک عالم میں نے ان سے خود سنا برطانیہ کے مقیم ہے فرمائے جن دنوں میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تو حضرت شیخ کے استقبال میں ایک جمع غفیر بہت سی بڑی جماعت لوگ آ گئے مسجد بری پری تھی تل رکھنے کی جگہ نہیں دور تک کہاں سے حضرت کی ہستی جو ہی حضرت ممبر پہ بیٹھے تو زارو قطار رونے لگے پیڑ قابو ہو کے رو رہے ہیں بہت وقت کے بعد کسی نے ہمت کی ان کے خدام میں سے حضرت کوئی بات پیش آئی کہا یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی ان اللہ الفاجر یہ اتنا بڑا مجمع کہیں اللہ اس مجمع کو دین کی بات اس فاجر کے ذریعے تو نہیں پہنچا رہا ہے کہیں اس فاجر کے ذریعے سے یہ دین کا بات آگے نہیں پہنچائی جا رہی میں کیا کہہ رہا تھا کہہ تو میں یہ رہا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس وعید سے وہ اپنے لیے ڈرے اور دوسروں کو بشارت سنائے اب معاملہ الٹا ہو گیا جہاں میں نے دین کی دو باتیں سیکھی جی بھائی فرشتے میرے لیے پر بچھاتے اور آپ بھی سلام نہیں کرتے مجھ سے آپ کو میرے مقام کا بھی کچھ پتا ہے ہاں وہ شیخ ابرار رحمت اللہ علیہ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے فیض ابراری میں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کسی نے غالباً ان سے کہا یا کسی اللہ والے سے کہا کہ حضرت لوگ میری قدر نہیں کرتے تو اس پر حضرت نے فرمایا ارے بھائی لوگ تو لیلت القدر بھی کی قدر نہیں کرتے آپ کی کیا قدر کریں لوگ تو لیلت القدر کی قدر نہیں کرتے آپ کی کیا قدر کریں تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عید کو اپنی طرف منسوب کرے بشارت کو اوروں کی طرف منسوب کرے رخصت کو امت کی طرف منسوب کرے عظیمت کو اپنی طرف منسوب کرے کہ جہاں رخصت کا پہلو ہے لوگوں کو رخصت رخصت دو خود العفو وامر بالعرف واعرض عن ارب اس آیت میں تین حکم ہے خود العفو آپ معافی اختیار کرو وامر بالعرف نیکی کا حکم دو واعرض عن عانل اور جاہلوں سے اعراض کرو یہ خود العفو میں بخاری میں روایت ہے کہ اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں ایک تو وہ جو میں نے ترجمہ کیا کہ آپ معافی اختیار کرو دوسرا عفو سے مراد یہ ہے کہ اگر امت بقدر ضرورت کر لے ان سے قبول کر لو ان سے لے لو اور آگے کام کو چلاؤ اپنے اوپر پابندی ڈالو اوروں کے لیے رخصت کا راہ کھولو اس سے دل جڑیں گے لیکن اوروں کے اوپر عظیمت ڈالیں گے اور اپنے اوپر رخصت کریں گے اس سے دلوں میں ٹوٹ پیدا ہوگی اس سے دلوں میں ٹوٹ پیدا ہوگی اس سے دلوں میں نفرت آئے گی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ کفار مکہ اپنے زمانے جاہلیت میں بھی صدق ایک کمال تھا عربوں میں سچائی کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولتے تھے آج کا مسلمان آج کا حافظ آج کا عالم آج کا حاجی کوئی تمیز نہیں جھوٹ ایک عام بات ہو گئی بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک فرمائے ہوئے تھے اور آپ نے کہا اللہ انبی حکم بھی اکبر القبائر سب سے بڑے برے گناہ بتلا دو صحابہ نے فرمایا ضرور بتلائے حضور تاکہ ہم اس سے بچے آپ نے کہا اشراک و اللہ کے ساتھ شرک کرنا حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا وہ متقی ان ویسے تو آپ تیک فرما رہے تھے فجلس آپ بیٹھ گئے پھر آپ فرمانے لگے اللہ و شہادت اللہ و شہادت اللہ و قول ذور فما ذال یو کر وی روحا حتہ کھلنا لے ہو دیکھو جھوٹی گواہی جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی جھوٹ بولنا آپ اتنی مرتبہ اس کو رد اور دوہرا رہے تھے کہ دل میں خیال آیا خیال خیال بخاری کی حدیث عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز کا ارادہ باندھ لیا ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا میں نے کہا چلو میں حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں نفل کی نماز میں نے کہا پڑھیں گے تھوڑا بہت تو میں بھی ساتھ میں پڑھ لوں کتنا اونچا مقام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کا آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی میں نے کہا چلو بقرہ کے اوپر ربنا لا تؤاخذنا تو ان نسینا لنا اور انت مولانا فن القوم فرین پھر تو جھکیں گے ہی جھکیں گے آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی سورہ آل عمران کے بعد میں نے کہا آپ تو ختم کریں گے سورہ آل عمران ختم کر سورہ نساء بخاری کے حدیث سے آپ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حتا ہمم تو بھی امر سو ان میرے دل میں ذرا عجیب سا خیال آیا برا خیال بمانا عجیب سا خیال کیا میں نے کہا کہ میں اپنی نماز توڑ دو یعنی عبداللہ ابن مسعود کو بھی دیکھو رضی اللہ عنہ کہ وہاں تک چلے میرے بھائی میں اور آپ تو وضو کب کا ٹوٹ جاتا کب کا ٹوٹ جاتا اپنا وضو وہاں تک چلے اور یہ آپ کا قیام پھر آپ کا رکو آپ کے قیام کے برابر پھر آپ کا قوم آپ کے رکو کے برابر یہ حال تھا تو وکان متکئا فجلس فقال الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قرآن کریم کا ایک استنباط اور استدلال جو مفسرین ہمیں دکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کس کے ساتھ مربوط کیا اور کس کے ساتھ جوڑ دیا مثال کے طور پر آپ دیکھیے ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری یہ اتنا اہم حکم ہے دین کا کہ پورے قرآن کو آپ دیکھ لو آپ عمیق نظر سے دیکھو طائرانہ نظر سے دیکھ لو سطحی نظر سے گہری نظر سے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا اپنی ربوبیت کو بیان کیا ساتھ ساتھ ماں باپ کے فرما برداری کو بیان کیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا لا لظلم قرآن کو پڑھتے جاؤ آپ دیکھیں گے ادھر اللہ کی توحید جس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے توحید ہی اصل ہے اور سب کچھ توحید کا ہے ادھر اللہ کی توحید ادھر ماں باپ تو اس کو ملا دیا تو جن چیزوں کو ملایا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کے مقام کا ترمیزی کی غالباً روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ بچا دے مجھے کفر سے اور قرض سے اللہ ایک صحابی کہنے لگے حضور کیا آپ نے قرض کو کفر سے کے برابر کر دیا ادھر آپ کفر سے پناہ مانگ رہے ادھر آپ قرض سے پناہ مانگ رہے کیا وہ یکساں ہے برابر ہے آپ نے کہا جی اور شارحین حدیث نے اس کا عجیب نکتہ بیان کیا کیوں جب آدمی کے اوپر بہت سے قرض ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سے قرض کا شکار ہو جاتا ہے اب حلال و حرام کی تمیز رہتی نہیں اب کمانے میں اسلام کے طریقے ہو یا کافر کے طریقے ہو اپنے طریقے ہو یا غیر کے طریقے بلکہ اگر اپنا ایمان چورنا بھی پڑے بیچنا بھی پڑے وہ کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو تو کمانا ہے اور اس کو تو اپنے قرض دینے ہیں اس لیے آپ نے کفر اور کر سے ایک جملے میں پناہ مانگے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا پیاری نصیحت کی یا بنیا کا وین بل و دن نہار بیٹا کر سے بچ کے رہنا یہ تجھے رات کو نیند سے محروم کرے گا اور دن میں عزت سے محروم کرے گا نہ دن کو تیری عزت رہے گی نہ رات کو تیری نیند رہے گی کیا جملہ کہہ گیا کیا جملہ من مات وهو بریء من الكبر والغلول والدین اب دیکھیے جھوٹ کے ساتھ کیا قرآن نے کہا سورہ حج کی آیت ہے فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور بچو تم گندگی سے بتوں کی بچو بچو تم گندگی سے بتوں کی اور بچو تم جھوٹ بولنے سے جھوٹ کو کس کے ساتھ ملایا بتوں کی گندگی کے ساتھ برال عربوں میں سچائی تھی عربوں میں مہمان نوازی تھی وہ ایک لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القمہ کو پوچھا تھا کہ آپ کے اندر ایمان کی کتنی صفات ہے تو کہا خمسن امرتنا بہا خمسن امرتنا بہا رسلک سن تخلقنا بہا ونحن خم سن تحلق نہ بہا فل یا رسول اللہ جی پانچ تو ہم نے آپ سے سنے پانچ صفات پانچ تو ہم نے آپ کے رسولوں سے یعنی آپ کے قاصدوں سے صحابہ سے سنے اور پانچ صفات تو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں آپ نے کہا وہ کیا ہے تو القمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور آپ کو بڑا تعجب ہوا ان کی فصاحت سے اللہ نے ان کو یعنی کلام میں روانی اور تسلسل اور فصاحت اور نطق اور حسن ادا سے نوازا تھا بڑے بہترین بولنے والے تھے تو کہا الشکر عند الرخا والصبر عند البلا والرضا بمر برقبا والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء کیا عجیب جملے ہیں الشکر عند الرخا کہ جب اللہ تعالیٰ آسودہ والی زندگی دے اللہ نعمت والی زندگی دے تو شکر کے ساتھ زندگی گزارنا وہ صبر عند البلا اور جب اللہ آزمائے تو صبر سے کام لینا وہ صدق فی مواطن لکھا اور جب آپس میں ملے تو سچ بولنا وردا بمر القدا وردا بمر القدا اور تقدیر کے کروے فیصلوں پہ خوش ہونا یہ الفاظ ہے کبھی تقدیر قسمت قدر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں میٹھے نہیں ہوتے ہیں اپنی ناقص نظر میں اللہ کے علم میں کامل میں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے وہ بمر القضا کہ کچھ کروا اپنے کو محسوس ہوا موافق محسوس نے اس پر صبر کرنا وہ ترک شمعت بالمصیب حلت بل یہ زمانے جاہلیت کے بعد کہ جب اپنے دشمن پہ کوئی مصیبت آئے ہماری دشمنی ہو اپنی جگہ پر لیکن اتنی بات ہم جانتے تھے دوسرے کی پریشانی میں ہنسنا کبھی نہیں یعنی آج تو بھائی کی مصیبت پہ ہنستے ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں اب تو درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے در لگتا ہے خوریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے در لگتا ہے خوریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے وہ ترک کی شما بالمسیب حلت بالاعداء اپنے دشمن کے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو ہم کبھی نہیں ہنستے آپ نے کہا فقہا ادبا کادو انبیاء یقون امبیا ما اشرفہا اس کا میں کیسے ترجمہ کروں اس کا تو ترجمہ کرنا بہت فقہا یہ ہے امت کے فقیر ادبا ان کو ہے زبان کے اوپر مہارت کادو این یقون انبیاء امبیا وہ تو نبوت کے مقام سے بڑے قریب اور نزدیک ہے کتنی اعلی صفات کے وہ حامل ہے وہ انا اوسی کم بخم سے خسال الخیر پھر آپ نے مزید پانچ بتلائی تاکہ یہ بیس مکمل ہو جائے بات لمبی ہو جائے گی یہ تو میں نے تمہیدی طور پر کہا تمہیدی طور پر کہہ تو میں یہ رہا تھا کہ اربوں بعض امتیازی صفات تھی لیکن قرآن کریم نے ان کے تین عیب کو ذکر کیا اپنے وہ جو پہلا جملہ میں نے بیان کیا وہ ذہن نشین رہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی دنیا میں چمکا چلا برہا ترقی کی اپنے نام کو تاریخ کے اوراق پہ نقش کیا وہ ترتیب والی زندگی گزار کے گیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عدل ہے اگر انسان اپنے دماغ کو اور اپنی سوچ کو ترتیب سے دنیا میں لگائے تو اس سے بڑھے گا اس سے ترقی کرے گا چاہے کفر ہو چاہے اسلام ہو جب دماغ کو لگاتے ہیں تو دیکھو آج کے ہوائی جہاز میں تو کہتا ہوں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے اسکولوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ یہ ایویشن کے انوینشن رائٹ برادرز ہے لیکن یہ غلط ہے شمال امریکہ کینیڈا میں ایک سائنس ایکسیبیشن تھا مجھے وہاں حاضری کا اتفاق ہوا اور وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ the first person who invented the ایک ہوائی جہاز کا ایجاد کرنے والا ایک مسلمان بندہ ہے عباس کر کے آپ کھول کے دیکھو میں نے پھر اس کی تحقیق بھی کی یہ بات مستند ہے اسکول کے بکوں میں یہ بات ڈال دی گئی اور ہمارے کانوں میں پڑ گئی اور ہم یہی سمجھتے رہے اور اسی کو پڑھاتے رہے لیکن ہوائی جہاز کا ایجاد کرنے والا مسلمان بندہ ہے اس کا نام ہے عباس بن فرناس اور اس کے اوپر پھر یہ دو بھائیوں نے بات کو آگے چلائی تو آج جن لوگوں نے جہاز کو ایجاد کیا اگر ان کو قبر سے زندہ کرے اور وہ دے کے جہاز کو وہ خود مر جائیں گے گریہم بیل جس کی طرف فون کو منسوب کیا جاتا ہے اس کو زندہ کر کے آج کا موبائل دکھا دو وہ مرے گا ایسا کہ کبھی اٹھنے کا نام نہیں کہنے کی بات ہے جب انسان نے دماغ اور سوچ لگایا تو کہاں سے کہا کہاں سے کہا کیا تحقیق کیا ترقی کیا عروج کہاں سے کہا لیکن قرآن کی جامعیت کو دیکھو قرآن کی جامعیت کو دیکھو کہ جب تم سوار ہوتے ہو جانور پر اس زمانے میں یا کشتی پر اس زمانے میں یا گاڑی پر آج کے زمانے میں یا ہوائی جہاز پر قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیا کہ تمام سواریوں پہ وہ حاوی ہے الحمد للہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس جانور کو اس جہاز کو اس گاڑی کو تابع کر دیا ہماری خدمت میں لگا دیا مسخر کر دیا اگر خدا کی قدرت اور خدا کی مدد ساتھ نہ ہوتی تو ہم اس کو قابو میں لانے والے تھے نہیں کبھی آپ نہیں دیکھتے پائلٹ ایک چھوٹا سا پست قد آدمی اب وہ جاتا ہے اپنے فلائنگ ڈیک میں خدا خیر کرے یہ بندہ پوری جہاز کو اڑائے گا اتنا چھوٹا سا لگتا ہے پانچ سو آدمی ہے سوار ہے چالیس ہزار فٹ کے اوپر اڑان ہے اور چودہ گھنٹہ وہ آسمان کے اوپر چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے باہر کھول کے دیکھو تو فضا میں یہ تنکا سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے زمین پہ اترے تو پورے کی پوری ایک ایک انسانیت نکلتی ہے اور جہاں آسمان میں ہے تو ایک تنکا ہے یہی تو قرآن کی تعریف ہے وہ سمندری جہاز کے بارے میں بہری کہ اسی سمندری جہاز کو اگر مولا نے چاہا تو وہ تھام دے ہوا کو تو یہ سمندر کے بیچ و بیچ میں رک جائے گی بیچ و بیچ میں رک جائے بہرحال انسان جب نظام ترتیب سے لگتا ہے آج امت بے ترتیبی کے شکار ہے بے ترتیبی عبداللہ مسعود کا فرمان ہے انی لابغض الرجل فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی کی مجھے نفرت ہے کسی انسان کو بیکار دیکھتے ہوئے نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام یہ موبائلوں نے مروا دیا ہماری نسلوں کو مروا دیا نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے نہ تمیز نہ ادب نہ خیال نہ دماغ کچھ بھی نہیں لا سمورت بعد العشاء عشا نبوی نسخہ نوجوانوں کے بچانے کا چند دو تین سال پہلے آسٹریلیا میں ایک پروگرام میں دعوت ہوئی تو پروگرام ذرا دیر سے ہوا پروگرام کے بعد وہاں میزبانوں نے کہی کھانے کے اوپر دعوت دی تو جتنے زیوف باہر سے آئے ہوئے تھے سب گئے کسی ہوٹل میں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا ہوا کھانے کے بعد جو وہاں سے نکلے تو کیا دیکھتا ہوں ایک شیشہ کی کیفی ہے اور عرب نوجوان بیٹھے ہیں اور سگریٹ پیے جا رہے یہ تو منظر سامنے آیا ورنہ مثال ہے ہزاروں مسلمان نوجوانوں کا دل کو ایسا درد لگا کہ آج تک نکلا نہیں میں نے کہا اللہ یہ وہی نسل ہے جو ہمارے رہنما ہے یہ وہی قوم ہے جو ہمارے مقتدا ہیں آج امت کے نوجوان یہ ان کی راتیں ہیں جو رات دیر سے سویا تو دیر سے اٹھا اور فرمایا آپ نے کہ جس کی فجر گئی شیطان نے پیشاب کیا اس کے کان میں فاصبح کسلان اب یہ اٹھ کے بھی سست یہ سو کے بھی سست آرام کر کے بھی سست اس کی پوری دن میں سستی ہر چیز میں اگتاحت ہر چیز میں مصیبت یہ نہ اس کے پاؤں دین کی طرف برہے نہ دنیا کی طرف بڑھے یہ کام ہی کا نہیں ہے چنانچہ آقا نے جر سے کاٹ دی عشاء کے بعد مجلی سے ہی مت رکھو عشاء کے بعد گپ شپ ہی مت کرو اور بعض بچارے بڈے اللہ سب کو توفیق دے لوارو کو بولے لوارو ہاں؟ بہن لوارو لوارو نہلانی واد نہیں نہیں برہا پا اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی بھر کے جو گناہ آپ سے ہوئے زندگی بھر کے جو کوتاہی رہ گئی اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا دنیا کے تقاضوں سے اب اللہ اللہ کر کے اپنی روح کو جانے دو بحمد ربک واستغفر امام نووی نے اس کو آخری عمر میں جو اعمال کرنے کے امام نووی نے اس آیت کو شامل کیا ہاں چونکہ سورت الفتح یہ آخری سورت ہے بنزول آخری آیت نہیں آخری آیت میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ اس پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے اختلاف ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ بھی آخری آیتوں میں سے ہے الیوم اکملتو آپ کے وصال سے اسی دن یا اکیاسی دن پہلے یہ آیت نازل ہوئے آخری آیت وطف یومن آخری سورت سورت الفتح سورت الفتح میں کیا حکم ہوا تعریف کرتے رہے اپنے رب کی استغفار کرتے رہے آپ کی تو پوری زندگی ہے استغفار کی میرے بات آپ کی تو پوری زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا جب آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ سو فیصد درست ہے لیکن بعد میں پتا چلا آپ کو کہ اللہ کی رضامندی پوری طور پر کسی دوسری اس میں بھی ہے لیکن وہ چیز افضل ہے اس سے اتنا ہی آپ کو علم ہوتا تھا تو آپ کو اتنا افسوس ہوتا تھا یہ راجح تفسیر ہے اس آیت کی آپ کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ اس نے آپ کی کمر کو توڑ دی تو اللہ نے کہا واہ واہ واہ رکھی انکا و ہم نے ہٹا دی آپ کے پشت مبارک سے وہ بوجھ اور وہ وزن جس نے توڑ دی آپ کی کمر مبارک کو ہم نے اب آپ کو ثواب دے ہی دیا اس چیز کا جو کہ سو فیصد افضل ہے اور وہ بھی آپ نے اپنے اجتہاد سے کیا اور اس میں کوئی غلط نہیں سو فیصد درست البتہ وہ چیز بہتر تھی بعد میں آپ کو خیال ہوا تو افسوس اتنا ہوتا تھا تو خیر عربوں میں تین عیب تھے جو قرآن نے ذکر کیا یہ ان کے کمالات کی طرف میں نے لطیف اشارہ کیا اور اسی میں اپنی بات کو جو ایک مضمون کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اوقات میں نظم ہو نظم ہو دیکھو رمضان میں کتنا ہوتا ہے کوئی آدمی مغرب کے بعد تھوڑی دیر زیادہ بات کرتے بھائی پچی ملبوتن ہے افطار تراوی تیجا ہے پچی منسو مرتی مرتنی واٹتے بھائی چونکہ ایک ترتیب ہے اپنی زندگی میں ایک ترتیب ہے فجر کے بعد کسی نے ہاتھ پکڑ لیا او بھائی میں نے اونگو تو جائے پچی مورٹی بات کروں ترا دے کیوں مجھے سونا ہے روزہ ہے مومن کی ہر زندگی ہر دن ایسا ہونا چاہے یہاں تو کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تو دے دیا ہاں حسن بسری کا کیا زبردست مقولہ زبردست مقولہ صحابہ کے بارے میں لقد ادرکت اقوامن على على عمره منه میں نے صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ وقت گزارا میں نے دیکھا پیسے میں وہ بڑی سخاوت کرتے ہیں وقت میں وہ بہت بخل کرتے ہیں پیسے آپ ان سے پوچھو وہ سب کچھ دے دیں گے آپ کو وقت آپ کو ان سے نہیں ملے گا چونکہ وقت کے وہ خود پابند ہے اب ہم الٹے ہیں بھائی تو نہیں سالبا کی تو بہت سے بہ بہ بہ بہ تنے ہوں اتاور تنہیں ہوں اتاور ہاں پیسے پیسے تو بھائی اپنے کے پاس خود بھی نہیں آپ کو کیا دو الٹا معاملہ بالکل الٹا صحابہ کے بارے میں کیا تھا کیا نا علا عمری اپنی عمر کے اوقات میں نہیں نہیں نہیں میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا ہوں اب ہمارے اکابرین کو دیکھو اوقات کے پابند اوقات کے پابند حکیم الامت کے یہاں تصنیف کا اتنا اہتمام تھا وہ روزانہ لکھتے تھے حتیٰ کہ فرماتے تھے اگر میرے استاد اور میرے بڑے آ گئے میں دروازے پہ پہنچ جاتا ان کا استقبال کرتا ان کو بیٹھک میں بٹھاتا تھوڑی کچھ اکرام پیش کرتا معذرت کر کے اپنا قلم اٹھا کے کچھ لکھ ہی لیتا تاکہ روزانہ لکھنے کا جو معمول ہو اس میں انقطاع نہ ہو انقطاع نہ ہو تو تین عیب قرآن نے بیان کیے کفار مکہ کی سورہ مؤمنون میں ایک ہے سور مؤمن ایک سورہ مؤمنون سورہ مؤمن چوبیسویں پارے میں سورہ مؤمنون اٹھارہ میں اللہ پاک نے سورت کا آغاز اور انتہا ایک ہی پیغام سے کیا اللہ پاک نے آغاز اور انتہا ایک ہی پیغام سے لیکن اسلوب الگ قد افلح المؤمنون اور ختم کیا انہو لا يفلح الكافرون قد افلح المؤمنون انہو لا يفلح الكافرون اسلوب الگ لیکن نظام کو ایک چلایا سورہ کہف میں پہلی آیت میں نفی کی دوسری آیت میں اس بات کی بات ایک الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما مفسرین کہتے ہیں جس کی نفی کی اس کا اس بات دوسری طریقے سے نہیں بنایا قرآن میں کجی اس میں تیرا پن نہیں سیدھا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ اس میں کجی نہیں ہے تیرا پن نہیں ہے لا الباطل من من ولا کسی قسم کا باطل یا کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے جب جبریل آتے تھے تو پوری طریقے سے قرآن وہ جب جب وہی کی حفاظت کا طریقہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیاطین آسمانوں سے بگا دیے گئے لیکن بگانے کے باوجود چوری چھپے وہ سن سکتے تھے اللہ میں نے اس طرح قسم آ تو وہ تھوڑا بہت کان لگا کے سن لیتے تھے بعض لوگ نہیں ہوتے یہاں بیٹھ کے بڑی واٹو ہمراہ ہمارا کرے ہاں جویا کر دیتے بڑو ہمراج کرے نہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے دین کا کیا یہ خیانت ہے خیانت ہے اللہ میں نے اس طرح قسم آ لیکن آخری وحی کی حفاظت کے طریقے میں جب جنات نے اوپر جانے کی کوشش کی تو مار پڑی اور دیکھا کہ آسمانوں میں کیا ملیت ہر شدیدہ زبردست پہرے لگا دیے گئے زبردست پہرے لگا دیے گئے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے کہ جو بھی کوئی جائے گا وہاں سے اوپر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بھائی آخری وہی ہے اور اس کی حفاظت اور سیانت کے لیے اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا ہے لا انزل نہ ہو وبالحق نزل کیا عجیب وبالحق انزلناه انزل نہ ہو حق کے ساتھ ہم نے اتارا اور حق کے ساتھ اترا کبھی کوئی پوچھتا ہے بھائی میں لو ہڈیو مکلاؤ تنے ملو تو کہ ہڈیو بھی بن کے وہ ہڈیو بھائی کوئی نے تمہیں وہ ہڈیو دیو දෙකනා බයි මෙයා හරියට මොකලා ඔය හෙලෝ බයි පචිනි කබර ඉන්නට හටි ہوں کے لیے لو ہے بھیجا تو درست لیکن ملا جو ہے خراب اب وہ اس کی بیگ میں سے اس کے بیگ میں گیا اور اس کی گھر والی نے اس کے پڑوسی کو دیا اور اس کے پڑوسی نے اس کے تو آتے آتے وہ پھٹ بھی گیا آدھا نکل بھی گیا نہیں نہیں نہیں جیسے ہم نے جبریل کو بھیجا ویسے ہی زمین پہ پہنچا وبالحق بل وبالحق نزل چلو بات تو جو کرنی ہے کرے ادھر ادھر ہو رہا ہے تین عیوب کیا مستقبری نبی سامرا تہ پہلا عیب جو ان میں پایا جاتا تھا کہ ان کو حرم کی خدمت پر بہت تکبر اور ناز تھا کچھ پانی پلا دیں گے یہ ویسے حج کے کعبہ کے متولی تھے حجاج کی وہ پانی پلاتے تھے خدمت کرتے تھے بہت لیکن ان کو ناز تھا ان کو فخر تھا ناز اور فخر ہو میرے بھائی تو اللہ میاں کے یہاں وہ مقبول نہیں کہتے نا کہ حدیث میں ہے حدیث خود سے الکبریا ادای تکبر میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے تو جس نے تکبر کیا گویا اس نے مجھ سے لڑائی کی میری چادر کے پہننے میں تو جس نے جس کو ناز ہو فخر ہو کبر ہو تو پھر وہ گیا کام سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ میں وہ حج کے مناسک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک بزرگ کا کہ بڑے اللہ والے تھے اور ان کے چہرے پہ ایک نمایاں روشنی تھی لوگ آ کر ان کے چہرے دیکھتے تھے ایک بین روشنی جنت کی اہل جنت کی جو صفات قرآن نے بیان کی نا کہ وہ جو مستبشرہ خوش و خرم ہوں گے ان کے چہرے اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے ابھی میں کینیڈا میں تھا تو وہ کسی کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یار مول صاحب وہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا عجیب نام رکھا مفسرا میں نے کہا وہ مسفرا ہوگا آپ مفسرا بول رہے ہیں وہ ہوگی مسفرا تو کہا نہیں وہ تو ایک ہی ہے میں نے کہا وہ ایک ہی نہیں ہے یا تو روشن کی بات ہو رہی ہے آپ تو اندھیری کی بات کر رہے ہیں تو بہرحال ان کا چہرہ بہت روشن تھا پھر وہ حج میں گئے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا حج سے واپسی کے بعد لوگوں کو امید تھی کہ ان کی روشنی میں ان کے نور میں اضافہ ہوگا قدر قسمت کی بات وہ روشنی جاتی رہی اور ان کے چہرے پہ کچھ اندھیرا سا تاری ہو گیا انہوں نے پھر اپنے شیخ سے رجوع کیا کہ یہ کیا ہوا ایسا کہا جب آپ گئے تو آپ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے تھے اور یہی آپ کی نیکی تھی کہ کرتے تھے سب کچھ کسی نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا متا عالم انی محسن مجھے کب معلوم ہو کہ میں اچھا آدمی ہو تو اما عائشہ رضی اللہ نے فرمایا اذا علمت انک جب تجھے یقین ہو اپنے دل میں کہ میں واقعی برا ہوں تو یہ دلیل ہے کہ تو نیک ہے اور جب حج سے واپس آیا تو اس دماغ کے ساتھ کہ میرے تو حج ہو گیا میں تو کسی وہ لطیفہ نہیں ایک شخص جا رہا تھا تو کہا بھائی آپ کون ہیں تو کہا حاجی محمد تو کہا آپ تو کہا میں تو نمازی ابراہیم تو یہ کیسی بات ہوئی آپ حاجی محمد میں نماز پر حج آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا اور نام آپ کا لگ گیا پچیس سال سے روزانہ پانچ مرتبہ پڑھ رہا ہوں میرا بھی تو نام پر ہے میرا بھی تو نام کچھ پر ہے نام تو آپ کا لگ گیا میرا تو پر ہی نہیں رہا ہے تو واپسی کے بعد آپ کے اندر تکبر آ گیا تو میرے بار دوستو یہ کعبہ کے خادم تھے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی ہم کسی چھوٹے ادارے میں کوئی خدمت دیتے ہو اور تکبر آ جائے تو پھر ہم نے اپنی نیکی دھلا دی ختم پھر اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہونے والا ہے نہیں کافر کے نیک اعمال کے بارے میں قرآن نے کیا کہا هباء منثورا اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف کر دیں گے ہم اس کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح وہ بکھر گئے ہوا میں منتشر ہو گئے ریزا ریزا ہو گیا پاش پاش ہو گیا ختم کچھ بھی نہیں ہے اڑ گیا فجال نہ ہوں ہبا ام منصور اڑ گیا ختم کوئی نے کی نہیں کچھ بھی نہ سامنے نہیں آئے گا یا دوسری تعبیر کی قرآن نے ان کے نیک اعمال کی ماء جیسے چمکتی ہوئی ریت ہے میں کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے دور سے راستے پہ دیکھے سورج کا عکس پڑتا ہو تو آدمی کہتا ہے پانی ہے کوئی نہیں تھوڑا آگے چلو میری پیاس بجھے گی بڑھاؤ بگاؤ آگے پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ پیاس بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوائے عذاب کے یہی حال ہے ان کے نیکی کی شکل ہے صورت ہے حقیقت سے عاری اور خالی ہے تو کعبہ کی خدمت کی تکبر کیا قرآن نے اس کے بیان کیا کہ یہ برا ہے ان کا کعبہ سے ایسی نسبت تھی کہ جو عربی سمجھے وہ میری حقیر بات میری مطلب یہ قرآن کی بات میری بات حقیر قرآن کی بات اعلیٰ یہ بات جو مفسرین نے بیان کیا وہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک لغوی بات ہے عربی بات ہے کہ ہی جو ہے ہی یہ ضمیر ہے اور ضمیر جو ہے اپنے ماقبل ایک مرجع چاہتی ہے ہم بولیں گے وہ تو وہ سے پہلے کوئی بندہ کا تذکرہ ہو تو پتا چلے وہ ہاں وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا بھائی پہلے کہو کہ ابراہیم آیا پھر کہو وہ بیمار ہے وہ نہیں کھا رہا ہے لیکن وہ وہ سے شروع کرو تو وہ کون ہے اللہ پاک نے یہاں پر مرجع ذکر کیا نہیں مفسرین کا کہنا اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں مستقبرین تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ لیکن مفسرین کہتے ہیں چونکہ اہل مکہ کا ربد اور تعلق کعبے کے ساتھ اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اگرچہ سیاق و سباق میں اس کا ذکر سراہتن نہیں کہ یہاں پر وہ ضمیر کعبے ہی کی طرف لوٹتی ہے بھائی جب کوئی دو آدمی ساتھ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہاں ہیلو پانچو ہیلو آتے پانچو بجے اٹھو بھائی ہیلو کون نہیں ہیلو بیجو کون بیج اٹیچ بیجو کون عربی میں اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں عہد ذہنی فاسا فرعون الرسول کہ نافرمانی کی فرعون نے رسول کی یہاں رسول میں جو الفلام ہے وہ عہد ذہنی ہے کہ سب کو پتا ہے فرعون نے جس رسول کی نافرمانی کی وہ موسا علیہ السلام تو ذہن میں معہود ہے معہود پھر ذہن ہے ذہن مستحضر ہے بہرحال کعبے سے ان کی تکبر ہو گیا خدمت کی لیکن تکبر کیا اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اللہ ہمیں تکبر سے بچائے میرے سامرن دوسرا مسئلہ سامیرن کیا سمر عربی میں اصل میں کہتے چاندنی رات کو تو عربوں کے یہاں دستور تھا جب چاندنی رات ہوتی تھی تو وہ مجلس لگاتے تھے آجے بہینے گپ شپ کروانا ہاں بہنے واٹو سامران تو پھر یہ لفظ مستعمل ہونے لگا بات چیت میں اسی لیے پھر آپ نے فرمایا العشاء کہ عشاء کے بعد مجلس نہ جمایا اصل میں سمر کہتے وہ چاندنی رات کو لیکن چونکہ چاندنی رات میں یہ باہر بیٹھتے تھے جیسے بعض لوگ گرمی کی راتوں میں بعض سنچر کی راتوں میں بعض جو بھی لوگوں کے اپنے اپنے معمول ہوتے ہیں تو عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ چاندنی رات میں وہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے باتیں قرآن نے یہ دوسرا عیب ذکر کیا اب ہم غور کریں اپنی زندگی میں میرے بھائیو کہ کتنا ہمارا اوقات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کتنا با کمال ہے رضی اللہ عنہ ما ندمت على شيء ندمي على يوم طلعت فيه شمسه غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي عملی مجھے اپنے کسی چیز کے کھونے پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس مجھے اس پر ہے کہ میں سورت کو مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھو مغرب میں غروب ہوتے ہوئے دیکھو مجھے علم ہوا کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میری نیکی میں اضافہ نہیں ہوا یعنی ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ میری نیکی میں اضافہ نہیں ہوا ہمارے یہاں کوئی دن جاتا نہیں ہمارے گناہوں میں اضافہ کے بغیر یعنی اگر ہم اتنا بھی کریں کہ بھائی چلو نہ نیکی آگے بڑھی نہ گنا زیادہ ہوئے تو چلو سوا ان سوا برابر برابر ویل المتفین اللہ نے کہا ہلاکت ہے ویل کے دو ترجمے ہیں یا تو جہنم میں ایک گاٹی ہے یا ہلاکت ہے دعا کلمہ ویل للمطففین ہلاکت ہے نقصان اٹھانے والوں کے لیے جو لوگ غبن چیٹنگ کرتے ہیں الناسی یستوفون جب وہ لوگوں سے وصول کرتے تو پورا وصول کرتے مفسرین کہتے ہیں اللہ پاک نے اس کی برائی نہیں بیان کی لوگوں سے اپنا پورا حق وصول کرنا وہ برا نہیں ہے لیکن اس کے ضمن میں جو اگلا جملہ اللہ نے بیان کیا اس کو ملا کر اب اس کی مذمت سامنے آئی وہ ادا کالوہم او وزنوہم یخسرون لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں بھائی جب آپ کو اپنا پورا چاہے تو اوروں کو بھی اپنا پورا دو اوروں کو بھی اپنا پورا دو لینے میں ماشاء اللہ پورا بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک تھے بےچارے اللہ کو پیارے ہو گئے کیونکہ ایک تو نے آپ ٹیبو ہارے تھی نہیں جوائے راتنا پہ انہیں گن ون ہے پیسے میں گن سکتا ہوں ویسے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں صحیح لیکن پیسے گننے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو لوگوں سے جب آپ لیتے ہیں آپ پورا لیتے ہیں لیکن جب لوگوں کو دیتے آپ کو پورا نہیں دیتے اس کو بیان کیا برا تو دونوں پہلو کو سامنے رکھا تو مستقبرین ابھی ہی بیٹھے باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اب جب آدمی بیٹھے بیٹھے باتیں کرے گا میرے بھائی تو کتنی دیر تک وہ نیکی کی بات کرے گا اس کا آخری نتیجہ وہ تیسری بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا تہجر یہ ہوجر سے ہے ہجارہ سے نہیں ہے یہ ہوجر سے ہے یعنی ہاں کے اوپر بما ہے اور وہ کہتے بےحودگی کو بکواس کو یعنی غلط باتوں کو ایک ہے حجر جس کا چھوڑنا چورنا مہاجر اور یہ ہا کے اوپر بما ہے کہ آدمی جب بیٹھے بیٹھے باتیں کرے گا اور مجلس لگے گی اور گپ شپ ہوگی تو پھر وہی جو میں نے کہا لوارو وہی تو نکلے گا اس کے بعد ادھر کے حکیم الامت نے کیا جامع نسخہ بتلایا کہا لوگوں کی اچائی بھی مت بیان کرو لوگوں کی اچھائی بھی مت بیان کرو تو آپ اعلان کرو گے سمجھ کسی نے رستے میں گاڑی کھڑ کے گھر والوں کی گاڑی نکل نہیں پا رہی ہے یہ سائڈ میں گلی فور ویلر کسی کو جس کے وہ جلدی چلے جاؤ ان کو ہون مار رہا ہے بھائی ہون مار رہا ہے کب سے بس خیال کر کے ہٹا دو ہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ شیطان کی بات کیا ہے شیطان کہتے ہیں چلو لوگوں کی نیکی بیان کرو تو شیطان جاتا ہے ایک بات ڈالتا ہے تو کہتے ہیں ہاں وہ نیکی کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لیکن مجھے کچھ اور باتیں بھی معلوم ہیں ان کے بارے میں لیکن خیر چھوڑ دو نہیں بات کرنا نہیں بھائی کیا ہے نہیں چھوڑ دو تو بس شیطان شروع کرتا ہے یہاں سے اور پہنچاتا ہے وہاں اور بقول مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے اپنے لوگوں میں یہ عادت ہے تھے دیکھیے موسا پاپری کوئی نہیں گیبت نہیں کرے پنکالی ایک وسطو دیکھیے اسی میں بدو آئی گئی آپ آپ کوئی نہیں گیبت کوئی ڈرو نہیں اللہ ماں توبہ توبہ گیبت نہیں کرو نا گیبت آپ نے نہیں کرے آپ نے کام نہیں گیبت ہاں اپن ایک ایک واہ اور اسی میں سب کچھ آ گیا ہاں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ شراب پئیں گے میری امت صحابہ نے کہا بین اللہ حضور یہ ساری وعید جو آپ نے سنائی شراب کی وہ سب وعید ان کو پتا ہوگا امت کو معلوم ہوگا اس امت کے نوجوان کو معلوم ہوگا کہ شراب حرام ہے اس کے باوجود وہ پیئیں گے آپ نے کہا ہاں وہ ایک کھیل کھیلیں گے چال چلیں گے کیا بغیر فیستحلونہا وہ تو پیئیں گے شراب نام رکھیں گے اس کا کچھ اور بولیں گے غیبت نام کہیں گے کچھ اور اپنے تو غیبت کوئی ڈرو نہیں کرے پر سماج میں جی چاہے تے وات کرو پڑے نے قبر پڑے گی بت کیم کرے آپ کوئی ڈرو نہیں کرے یسمونہا بغیر اسمہا آپ نے کہا وہ چال بازی کریں گے کیا چال بازی کریں گے نام رکھیں گے شراب کا کچھ اور اور اپنے دماغ میں حلال کریں گے تہجرون تیسری بات تم بکتے ہو تم بکواس کرتے ہو آج کفار مکہ کی جن تین عیوب کے اوپر قرآن نے ظاہر کیا افسوس کے ساتھ امت ان تینوں بیماریوں کے شکار ہو چکے آج ہم کو اپنی توری نیکی کے اوپر فخر اور میں کہتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے آپ کو توفیق دے فخر ہر صورت میں اللہ کو پسند نہیں لیکن نیکی کا فخر وہ مال کے فخر سے بھی بدتر اپنی نیکی کے اوپر فخر وہاں تمبی الغافلین میں باب العجب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ ستین سنا سات سال مسلسل اللہ کی عبادت کی بنی اسرائیل میں پھر اللہ سے دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگا یار اللہ کے یہاں تیرا اتنا اونچا مقام نہیں ہے جو کہ تو سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے خطاب کر رہا ہے کہ یار تو سمجھتا ہے کہ تو اتنا نیک ہے نا تو اتنا نیک نہیں ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اگر تیرا مقام بہت اونچا ہوتا تو کب کی تیری دعا قبول ہو جاتی تو نبی زمانے کے نبی پہ وہی نازل ہوئی کہ اس بندے کو کہو کہ اس ایک گری میں جو اس نے اپنے آپ کو نیچے کر کے دکھایا وہ اللہ میاں کو سات سال کی عبادت سے زیادہ پیارا ہے چونکہ عبادت نام ہے ابدیت کے اظہار کا کہ ہوں میں بندہ العبد عبد و انترقا رب رب ان تنزل عربی کا کیا پیارا جملہ ہے بندہ بندہ ہے چاہے وہ کتنا چر ہے بندہ بندہ ہے چاہے وہ کتنا چر ہے بیٹا بیٹا ہے چاہے وہ کتنا چر ہے شاگرد شاگرد ہے استاد استاد ہے اللہ بلا کرے ہمارے استاد کا ریوب صاحب کا ابھی یقین جانے عشاء پڑھتے پڑھتے کچھ آج سے اٹھائیس سال پہلے کا ایک واقعہ اللہ گواہی میرے ذہن میں آ گیا شاید قاری صاحب کو یاد ہو نہ یاد ہو قاری صاحب کے پاس جہاں ہم نے قرآد بھی پڑھی وہاں اردو بھی سیکھی اردو تو اب بھی مجھے نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی بہت جو سیکھی قاری صاحب کے پاس اور دیگر اساتذہ مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہے انیس سے نوے کی بعد تاریخ صحیح نہیں لیکن سال مجھے یاد ہے عربی اول کا سال تھا اور وہ اردو کا قاعدہ پڑھتے تھے اور قاری صاحب نے لکھ کر دیا تھا کہ چند چند کا ترجمہ نہیں آتا تھا مجھے چند لفظ چند باز جرک ہوں بولے ہاں چند تو بہرحال اپنے بڑے برے ہیں چاہے تم کتنا ہی چرہو برے برے برے ہے ماں باپ ماں باپ ہے چاہے تم کتنا ہی ارو بندہ بندہ ہے رب رب ہے تو سات سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو گیا چونکہ اس میں کیا کہا اس میں اپنی عبدیت اور مترف ابن عبداللہ کا مقولہ ہے لن ابی تنا امن و اس بہنا دمن احب من ان ابی تقا امن و اس رات بھر میں سو اور تحجد نہ پڑوں اور اٹھ کے افسوس کروں مجھے یہ زیادہ پیارا ہے کہ میں رات زیادہ پیارا ہے بنسبت اس کے کہ رات بھر میں تحجد کروں اور اٹھ کے صبح کو اپنے آپ کو دو دوسروں سے افضل سمجھو پوری رات سو جاؤ اور صبح کے افسوس کرو یار میں نے تہجد نہیں پری یہ بہتر ہے کہ رات بھر تہجد پڑھو اور صبح کو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو کہ بھائی تو تو سو کے آیا میں تو نماز پڑھ کے آیا رات بھر سو اور افسوس سے اٹھو یہ بہتر ہے تو پہلی مرض اللہ مجھے بچائے آپ کو بچائے میرے پاس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی یہ برو کی کا احسان ہے ان کی توجہ ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت چلا دیا اور بلوا دیا ورنہ علم سے آری خالی ہو علم نہیں ہے میرے پاس دوسری بات سامرانی اس کی ہم توبہ کریں میرے بھائی اور اپنے اوقات میں ترتیب لائے اور تہجرون یعنی وہ عشاء کے بعد ہو ام میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں نے گالی تو بہت بری ہے پن گجراتی نہیں گالی کیوی گار کیوی گار گار تو کیوی گار اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ علماء نے گناہ کو گالی کو گناہ بے لذت میں شامل کیا ہے ایک عجیب کتاب ہے مطالعہ کا اتفاق ہوا اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو کہ انہوں نے پوری کتاب کی فہرست کو جمع کیا کہ کم از کم ان گناہ کو تو چورو جس میں نفس کو کوئی لذت بھی نہیں ہوتی بھائی آدمی حرام دیکھے حرام تو حرام ہے پن کے کے جوہو جو ہے ہے اس کو غلط فائدہ ہوتا ہے اس کو غلط لطف ہوتا ہے اس کو غلط مزہ ہوتا ہے حرام حرام ہے میں نہیں کہتا ہوں دیکھو بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا لیکن اگر آنکھوں کو تو ان سے نہ بچائے ممکن نہیں دل کا تیرے ان سے بچانا તે જોઈ લીધું ભાઈ તો આખી રાત કર્યું ઊંઘો ઊંઘો નીકળી જાય ભાઈ એ વિચારમાં પેલું ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં ચાલા જ કરે ભાઈ ને પછી તેના ઉપર હેલી મને જોતી ઉઠી યાર એ તો જોઈ જોઈને મને મને લાગી કે એની મુસ્કુરાહટ ભાઈ હે હેલા બીજા હાથે મુસ્કુરાહટ તું નક્કામીનો ખુશ થવા માંગે ભાઈ હાચવીને હાચવીને ભાઈ હાચવીને હાચવીને ہاں تو گالی دیکھو عجیب تفسیری نقطہ مفسرین کا لکھا ہوا اللہ نے ذہن میں ڈالا ساتویں پارے کے آخری صفحہ اتبع ما اوحی الیک من ربک پیروی کرے آپ اس وحی کی جو کی گئی آپ کی طرف اپنے رب سے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور اعراض کیجئے آپ مشرکوں سے اور آگے پھر کیا بات کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ دو باتیں یہاں ملحوظ رکھئے ملاحظہ فرمائیں ولا تصب الدین من دون اللہ ہمارا مذہب ہمارا دین کتنا پاک ہے گالی مت دو برا مت کرو لان تان مت کرو ان لوگوں کو جن کے معبود ہے اللہ کے سوا ان کے معبودوں کو برا اور گالی مت دو فیصب اللہ عدوا بغیر علم پھر وہ بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے پھر وہ بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے وہاں تفسیر عثمانی نے اس کے شرح اس کے حاشے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے عجیب بات لکھی ہے کہ آپ مناظرہ کر سکتے ہیں عاقلانہ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو عقل مندی سے ایک بات سمجھو آپ جس کی پوجا کرتے ہیں میں جس کی عبادت کرتا ہوں یہ آپ سوچو لیکن مذاق تحقیر وہ عیب نکالنے نہیں سمجھانے افہام و تفہیم اور ہے گالی دینا اور ہے کہتے ہیں بھائی آپ کو مجھے سمجھانا ہے یا میرا مذاق اڑانا ہے سمجھانا اور ہے مذاق اڑانا اور ہے تو قرآن نے کہا جو جو پوجا کرتے کسی اور کی ان کو گالی مت دو لیکن عجیب استدلال کیا مفسرین نے اللہ بلا کرے ان کا کہ اوپر سے واحد کا سیگا چلا آ رہا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو الحلہ اور جہاں گالی پہ ممانعت آئی تو جمع کے سیغے آیا اور قرآن میں کوئی اتفاق نہیں ہے سب مربوط ہے اور اس میں حکمت ہے فرمایا گالی مت دو تم وحی کی اتباع کا حکم دیا آقا کو اور آقا کے ذریعے ہم کو اور جہاں گالی نہ دینے کا حکم آیا کہ گالی مت دو ہم کو کہا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وجہ اس کی مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں گالی تھی ہی نہیں آپ کی زندگی میں گالی تھی ہی نہیں اس لیے ولا تصبہ نہیں ہے ولا تصب الدین تم گالی مت دو آپ جا رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے کسی نے ابو بکر کو برا بلا کہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا پھر اس اس نے کچھ کہا ابو بکر برداشت کرتے رہے پھر ابو بکر نے بھی ذرا سختی سے جواب دیا اور کچھ کلمات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہے اس آدمی نے دو تین مرتبہ کہا وہ گویا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابھار رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برداشت کرنے کے دو تین جملے کے بعد پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ولا آن کل ورب بل صدیق و لعان ایک طرف ابو بکر صدیق اور ایک طرف لعنت دینا یہ دو باتیں ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتی یہ دو باتیں ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتی ہے ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا آپ تو بڑے عالم ہو علم کا خلاصہ لکھ کر دو انکتب بالعلم کلے کہ پورا علم لکھ کے دو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا علم تو بہت ہے بھائی کتنا لکھو علم تو کتنا ہے لیکن تین باتیں کرو ان العلم کثیر ولكن ان استطعت ان تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء الناس خميس البطن من اموالهم كف اللسان عن اعراضهم ففعل دیکھو تین باتیں کرو تو آپ نے پورے علم پہ عمل کر دیا جب اللہ میاں کے یہاں آپ پہنچو آپ کا دامن آلودہ نہ ہو کسی کے خون کے دبے سے آپ کے پیٹ میں کسی کا لقمہ نہ ہو اور آپ کی زبان سے آپ نے کسی کو ذلت دلیل نہ کیا ہو آپ نے دین پہ عمل کر دیا آپ تین باتیں کر کے آؤ ایک واقعہ بیان کرتا ہو اور پھر ختم کرتا ہو بات جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وقت میں ترتیب ہو میرے بھائی ترتیب ہو صحابہ نے حسن بصری نے کہا کہ پیسے سے وہ برے لگاتے تھے لیکن وقت کے پابند ہیں دیکھو فون ایک ضروری چیز ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکال دو حقیقت حال ہے اور ضروری ہے لیکن جو ہے اس کا ہمیں پوچھنا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کے منافع زیادہ ہے لیکن یا اس کے نقصان زیادہ ہے یہ ہمیں سوچنا ہے ہر ایک آدمی کہ مجھے اس سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جو جان کر دیکھے گا اس کو من اشرف لہا استشرفت ہو کہ جان کر جیا دیکھ لیا تو فتنہ نے اس کو کھینچ لیا اب وہ دیکھتے دیکھتے براؤزنگ کرتے کرتے ذرا curiosity got the better of him تو ذرا دیکھ ہی لے کہ اس میں کیا ہے تو دیکھ ہی لیا تو جو غوطہ لگایا وہ ڈوبا غوطہ لگایا وہ ڈوبا پھر وہ گیا کام کا بنا ہی نہیں پھر یہاں سے وہاں اس میں ملوث اس میں ملوث اس بیماری کے شکار اس بیماری کے شکار اس کے ساتھ عشق اس کے ساتھ عشق یہ گنا وہ گنا زندگی الٹی ہو گئی جب لوگ سوتے ہیں وہ بیدار جب لوگ بیدار وہ سوتا ہے اس کی رات دن اس کا دن پوری زندگی مولانا ابراہیم صاحب دیولا داؤن برکات نے ایک دن فرمایا ایک آدمی کبھی باہر نکل جائے جلدی جلدی بھاگنا ہے اور تو جلدی جلدی میں وہ وہ بائیں وہ بائیں جوتے کو سیدھے پیر میں ڈال دے اور سیدھے وہ پیر کو بائے سیدھے جوتے کو بائیں پیر میں ڈال دے اب وہ بھاگتا بھاگتا ہوا نہیں کوئی بات نہیں دو تین منٹ کے بعد اس کو رکنا پڑے گا جوتے بدلو بھائی صحیح پہنو اور پھر آگے چلو اس لیے کہ انڈا جوہرا پیری نے کتنے نہیں جائے وہ ڈارے پری جائے ایک ایک کام بنے نہیں تو فرمائے جس کے جوتے غلط ہو وہ نہیں چل سکتا ہے جس کی زندگی غلط ہو وہ کیسے چلے گا جس کے جوتے غلط ہو جوتے غلط ہو تو وہ دو قدم نہیں اٹھا سکتا ہے جس کی زندگی غلط ہو وہ کیا چلے گا اور یہی حال ہے آج ہمارا زندگی غلط ہوگی ایک صحابی کا واقعہ ہے سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ تو وہ کوفہ کے گورنر تھے تو سعید عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو کوفہ والوں نے شکایت کی ان کے بارے میں کہ ہمیں چار شکایتیں ان کے بارے میں یہ واقعہ آپ سنیے اور اسی مضمون کو اس سے چلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو انہوں نے آ کے سے یہ ہمس کے گورنر تھے اور یہ ہمس کو کہا جاتا تھا الکوئی فتح چھوٹا سا کوفہ چونکہ کوفہ میں لوگ بڑی شکایت کرتے تھے اپنے حاکموں کی ان کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا تھا جو کوئی بیٹھے حتیٰ کہ ساتھ ابن ابھی وقاص تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے ان کے اوپر بھی ان کو اشکال تھا بعض لوگ نہیں ہوتے مولوی کیسا ویسا ہو دے بعض لوگ نہیں ہوتے امام بیچارہ کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی اچھا ہو نہیں وہ ان کی تلاوت صحیح نہیں نہیں وہ ان کی تقریر صحیح نہیں نہیں وہ اصل میں لوگ سے ملتے نہیں ارے بھائی کیا چاہے آپ کو آپ کو کیا چاہے تو اس کو کہا جاتا تھا الکوئی فت رہا چھوٹا سا کوفا تو سیدنا عمر نے ان کو لگایا پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہمیں شکایت ہے آپ کے گورنر کے کہا وہ کیا شکایت ہے سیدنا سعید ابن عامر کو بٹھایا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور قوم کے لوگ وہاں آئے لا یہ جو ہے صبح کو ہم سے ملتے ہی نہیں دن کو چھر جاتا ہے وہ دوپہر سے کچھ پہلے اسی وقت وہ نکلتے اس سے پہلے وہ کبھی ملتے ہی نہیں دوسری بات لا بلیل رات کو اگر آپ کو ان سے ملنا ہے تو رات کو وہ کبھی ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تیسری بات و لہو الشہر یوم لا یخروج مہینے میں ایک دن ہوتا ہے ہر مہینے میں ایک دن وہ کسی سے نہیں ملتے اور وہ دن بدلتا رہتا ہے لیکن ایک دن اچانک ایسا رہتا ہے مہینے میں کہ آپ کو کوئی بھی تقاضا ہو ان سے ملنے کی بات ہو کچھ بھی ہو وہ ملیں گے ہی نہیں اور چھوٹی چیز عجیب ہے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اچانک سے جو ہے ان پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے پھر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد وہ قابو میں آتے ہیں پھر ان کی حالت ذرا سنبھل جاتی ہے لیکن وہ کبھی کبھار شرمی شرما شرمی ہو جاتی ہے ہم بیٹھے ہوئے اور اچانک سے یہ بات کیفیت ہو جاتی ہے اور کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تو خیب رجا ایفی ہے اللہ بہت امیدوں سے میں نے ان کو گورنر بنایا آپ ایسا نہ کریں میرے خدا کہ جس امید کا مجھے یعنی ان کے ساتھ وابستہ تھا کہ مجھے نا امیدی کا سامنا کرنا ہو ان سے مجھے امید اچھی تھی ان کے بارے میں کہیں میں نا امیدی مجھے ان سے نا امیدی نہ سننی پڑے کہا ٹھیک ہے پہلا سوال کیا تھا کلا یخرج علینا النہار صبح کو نہیں ملتے دن کو جا آگے بڑھ جاتا ہے چاش کا وقت پھر جا کے وہ نکلتے ہیں کہا سعید اس کا کیا حل ہے کہا کہ لئی سلی اہلی خادم گھر میں کوئی خادم اور نوکر نہیں ہوتا ہے صبح کا وقت میں نے نکالا ہے اپنی بیوی کو گھریلو کام میں مدد کرنے کے لیے یہ وقت اپنی بیوی کا ہے اور گھریلو مسائل کے لیے ہے اور وقت میں نے اس کے لیے فارغ کر دیا ہے اور یہ میرا طے شدہ وقت ہے اس وقت چاہے کچھ اور ہو جائے لیکن چونکہ میں شادی شدہ ہوں گھر میں خادم نہیں ہے اور یہ بھی میری ذمہ داری ہے اس کو بھی مجھے سنبھالنا ہے تو آپ معاف مجھے معذور سمجھے لیکن یہ میرا وقت ہے میں میں یہ ایک بات کی ایک تاکید کر رہا ہوں ایک بات کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ آپ برا نہ مانے یہ میری تلاوت کا وقت ہے آپ برا نہ مانے یہ میرے ماں باپ کی خدمت کا وقت ہے جو بھی اپنا نظام بنائے ہر چیز کے لیے وقت بنائے ہر چیز کے لیے وقت بنائے کچھ سیر و تفریح کے لیے بھی لیکن وقت ہو وقت وقت وقت کے ساتھ محبوس وقت کے ساتھ مقید سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا جملہ سنا کر تم خوش خوش کہا ہم اچھا دوسری بات یہ ہے لا یجیب احدم رات کو وہ کسی کا جواب دیتے ہی نہیں سعید ابن عامر اس کا کیا جواب ہے کہ جعلت جعلت النہار لہم و اللیل للہ دن تو میں نے ان کو دیا رات کم از کم میں اللہ کو دوں دن تو میں نے ان کو دیا رات میں اللہ کو دو جب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی اسکندریہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے چین تھے بےتاب تھے پریشان تھے تو اس وقت معاویہ بن خدیج معاویہ بن ابی سفیان نہیں معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ یہ قاصد بن کر واپس آئے عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے مسجد نبوی کے سہن میں تھے اور وہ خادمہ کو کہا تھا کہ جب قاصد آ جائے تو اس کو میرے پاس بیچ دینا تاکہ مجھے پتا چلے آپ نہیں دیکھتے میرے بھائی بعض لوگ وہ ان کو کرکٹ کا شوق اور اسپورٹس کا شوق کتلو بیچے بھائی بھائی تین جادو میں جاؤ نہیں نہیں نہیں وہ ناچے چاہیے چاہے بیٹنگ ڈاکٹر ہوں بھائی جیتے تو تنے پیامل ہے مل ہے مل ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لیتے ہوئے تھے اتنے میں وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دوپہر کا وقت ہے امیر المؤمنین قیلولہ کرتے ہوں گے ابھی مناسب نہیں ہے خادمہ کو پتہ چل گیا کہ وہ آگے عمر رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا عمر رضی اللہ عنہ کہا بھائی ان کو جلدی بلاؤ معاویہ بن خدیج کو جلدی بلاؤ تو وہ جلدی لے آئے تو سیدنا رضی اللہ عنہ کہ بھائی آپ آپ مصر سے آئے اسکندریہ سے آئے ہم خبر کے انتظار میں ہیں آپ آ کر مجھے کیوں نہیں بتاتے ہیں تو کہنے حضرت دوپہر کا وقت تھا میں سوچا شاید آپ آرام کر رہے سیدنا عمر نے کیا جملہ کہا کیا جملہ کہا فکیف دیا بین ہذین یا معاویہ کیا جملہ کیا جملہ اللہ مجھے معاف کرے میں کسی کی طرف نگاہ نہیں کر اپنی طرف کہ اے معاویہ اگر میں دن کو سوتا رہوں تو مجھ سے بدتر بادشاہ کوئی نہیں میں نے رعیہ کو ضائع کر دیا اور اگر میں رات کو سویا تو میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا میں نے اپنے آپ کا نقصان کر دیا اب جب رات کو میری ذمہ داری ہے اپنے مولا کے ساتھ اور جن کو میری ذمہ داری ہے امت کے ساتھ تو ان دو ذمہ داریوں کے بیچ میں تم مجھے بتلاؤ کوئی وقت تاکہ میں لیٹوں مجھے کوئی وقت سمجھ میں آتا نہیں سونے کا میرے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے اس لیے کہ اگر دن کو سو تو امت کی ذمہ داری کب برداشت کرو جب عمر ابن عبدالعزیز بنے تھے خلیفہ تو چونکہ اگلی رات پورا پوری رات نکل گئی تھی وہ سلیمان ابن عبد الملک کے جنازے وغیرہ میں تو انہوں نے پابندی لگا دی اور دربان کو لگا دیا دروازے پر کہ کوئی دروازے کی دستک نہ دے مجھے سونے دے رات بھر کی تھکن ہے میں سویا نہیں ہوں پابندی لگا دی چنانچہ وہ خلیفہ بنے وہ آرام کیا ابھی لیٹے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک تو وہ جو دربان تھے کہا کہ بھائی معذرت امیر المؤمنین سوئے ہوئے ہیں پابندی لگائے کہ کوئی نہ آئے کم ان کا بیٹا ہوں میں عبد الملک ان کا بیٹا ہوں کہا آپ کے والد ہی کا حکم ہم کر رہے کوئی اجنبی کے آپ کے والد ہی کا فرمان ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ ان کو سونا ہے اثر تک اثر کے بعد پھر وہ بیدار ہو جائیں گے پھر جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے تو عبد الملک نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کان میں جا کے ان کو یہ کہہ دو کہ میں اتنا ہی پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اثر تک ان کو چھوڑ دے سونے کا کون ضمانت دیتا ہے کہ وہ زندہ رہیں گے اثر تک من لک یا یہ تو بتائیں کہ آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک اس کی ضمانت عینیہ مورخین لکھتے ہیں اس بچے کے جملے نے اس کے باپ کو ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا اور پورے دور خلافت کے لیے ان کی آنکھ سے نیند کو اڑا دیا کا بیٹا تیرے جملے نے مجھے جگا دیا اب میں سو ہی نہیں سکتا کوئی باپ کو پتا چلے کہ شاید میرے بچے منشیات کا مرتکب ہے ڈرگ لے رہا ہے وہ آخری دن ہے اس کی نیند کا مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کو جب کہا گیا کہ بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوا نہیں پیدا ہوگا اور یذہب حب ملکوں کا علا یدی ہی تیری حکومت جائے گی اس کے ہاتھ پر وہ آخری دن تھا فرعون کی زندگی میں ٹھنڈی سانس لے کر اطمینان سے سونے کا یہ جب اللہ کو کسی کو پریشان کرنا ہے نا تو <laughs> بھائی کوئی آدمی کہ بھائی چلو تیری حکومت جائے گی لیکن پہلے وہ پیدا تو ہو اچھا پیدا ہو برا تو ہو پہلے ہیلو امرتی گھبرائی گیا ہاں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں شاید کینسر ہو کئی لوگوں کا میرے پر فون آیا آپ گھر پہ آئے کیا ہو گیا جنازہ ہے کہ نہیں وہ سناٹا تاری ہو گیا وہ غم والا ماحول رونے والی کیفیت کہ ڈاکٹروں نے تشخیص کی اور کچھ اطبا کا کہنا ہے کہ امکانی یسیر ہے وہ کینسر کا اب رونے دونے والی کیفیت ہے کم از کم آ کر فیملی کو جمع کرو کچھ ترغیب دو ہمت دلاؤ وغیرہ ایک خیال ایک تصور ایک خواب نے اڑا دیا جب اللہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو ایک خواب ہی سے پریشان ختم بہرحال اس جملے نے اس کے باپ کی نیند کو اڑا دیا گلے لگایا اپنے بیٹے سے الحمد للہ اخرج من سلبی میں دینی شکر ہے تیرے مولا کہ تو نے میری پشت اور میری پیٹھ سے ایسے اولاد پیدا کی کہ جب میں راہ راست سے الگ ہوں تو وہ مجھے راستے پہ ڈالتے ہیں باپ کیسے بیٹا کیسے نرالے اور انو کے ماں ان کا جو وزیر تھا ان کا کہنا تھا کہ نہ ایسا باپ میں نے دیکھا نہ ایسا بیٹا میں نے دیکھا وہ دونوں نرالے تھے تو کہا کہ رات ان رات اللہ کے لیے دن ان کے لیے اچھا تیسری بات دو باتیں پھر ختم تیسری بات کہ مہینے میں ایک دن وہ نکلتے ہی نہیں وہ کیا بات کہا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا تو مہینے میں ایک مرتبہ دھونا پڑتا ہے مربع آج ہم اپنی حالت میں اپنی حالت دیکھو آپ اپنی حالت دیکھیں میں کسی اور کی طرف نہیں بولتا چونکہ مجھے اپنے حالت کا پتہ ہے ہر دن جب سورج غروب ہوتا تھا تو اپنے کیا کرنی رحمت اللہ علیہ یہ میں نے ابن عساکر کی نوی جلد میں یہ قصہ پڑا الجلد التاسع میں ہر دن کو ان کے پاس کوئی زائد کپڑا ہوتا تھا تو وہ صدقہ کر دیتے تھے سوائے جو ان کے بدن پہ تھا پھر وہ کہتے تھے اللہ ممات اور فلا تو بھی اللہ آج دنیا میں جو بھی مرا بغیر کپڑے کی وجہ سے بغیر چک کی وجہ سے اے اللہ میرا مواخذہ مت کرنا میرے بدن پہ اتنا ہی ہے جو میں پہن رہا ہوں اللہ پلیز مجھے افسوس ہے اس پر لیکن پکڑ میری مت کرنا خدا میرے بدن پہ تو اتنا ہی ہے روزانہ جب سورج غروب ہوتا تھا اپنے کھانے سے زائد اگر ایک ٹکڑا ہوتا تھا کھانا وہ صدقہ کرتے تھے پھر کہتے تھے اللہ تیری مخلوق میں سے آج پوری دنیا میں جو مرا بھوک کی وجہ سے رونا مجھے آتا ہے لیکن پکڑ میری مت کرنا خدا میں نے اپنی آخری ٹکڑا دے دیا تیرے راہ میں اللہ ممت فلا تو خدنی بھی اب مجھے پتا ہے حیات الصحابہ کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ ایک صحابی کے باغ میں گئے آپ نے کجور اٹھا لی اور آپ کھانے لگے آپ نے کہا مالک ابن عمر لا تاکل ابن عمر کھاؤ تو کہا لا اشتہی عذر مجھے خواہش نہیں ہے آپ نے کہا تیرے لیے خواہش کی بات ہے اور خواہش نہ ہونے کے بعد یہاں چار دن گئے ہیں تیرے نبی کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا عمر ادا بقی ابن عمر اس امت پہ وہ دن آنے والا ہے کہ ایک ایک امتی کے پاس ایک سال کی خوراک رہے گی گھر میں یہ روایت خود میں نے پڑھی کیا پیشن گوئی آپ کی میں کہاں کرتا ہوں اگر کوئی پوچھے کیسے تجھے معلوم ہے کہ اسلام سچا ہے جہاں اسلام کے لاکھ دلائل ہے وہاں ایک آسان طریقہ اس کو سمجھانے کا آپ ساسم کی پیشن گویا اس کے سامنے پیش کر دو چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے یہ کہا اور تم دنیا کو ٹٹولو اور میرے آقا کے فرمان کو دیکھو آپ کو یقین ہو جائے گا جیسے من و ان ہو بہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہوا ہے تو کہا یہ تیسری بات ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور مہینے میں ایک مرتبہ دھونا پڑتا ہے دو لیتا ہوں تو سوکھنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس میں دن نکل جاتا ہے عمر نے کہا تم خوش ہوگا ہاں دیکھو ترتیب رات اللہ کے لیے دن ان کے لیے صبح گھر والی کے لیے بقیہ دن تمہارے لیے ترتیب ترتیب نظام نظام ہر چیز میں نظام ترتیب یہ مومن کی شان ہے آخری بات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں اچانک بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے بے قابو ہو جاتی کیا بات ہے تو کہا اس کا قصہ بڑا لمبا ہے قصہ کیا لمبا ہے یعنی میں لمبا نہیں کرتا ہوں میں مختصر کروں گا داستان مطلب یہ ورنہ گھبرا جائیں گے جی وہ میرے کفر کے زمانے کا واقعہ ہے کفر کے زمانے کا واقعہ میں کافر تھا اور خبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان کی شہادت ہو رہی تھی کافروں نے ان کو قتل کیا اس وقت میں بھی کافر تھا تو بچپن تھا میرا تو ہم سب جمع ہو گئے تھے اور خوشی خوشی میں کہ آج ایک مسلمان قتل کیا جاتا ہے تو میں بھی خوشی سے وہاں پہنچ گیا چونکہ میں کافر تھا وہ ان مشرق ان یوم دن اور خباب رضی اللہ عنہ کو وہ کھجور کے درخت پہ لٹایا گیا فقط جمع ابنا وقربت من جذع طويل ممنع إلى الله أشكو قربتي ثم غربتي لمبے اشعار ہے اور عجیب و غریب ہے چند اس کے ابیات بخاری میں بھی ہے فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو برحال انہوں نے اللہ کے دربار میں اپنی شکایت کی اور اللہ کے سامنے روئے اور ان کو لٹایا گیا تو کہاں وہ آرے ان پہ چلائے گئے اور ان کے بدن کو ٹکرا ٹکرا کر دیا گیا وہ شہادت کی موت مرے اور ہم جو ہے کافر ہونے کی حیثیت سے ہنستے چلے جا رہے تھے اس وقت تو میرا کفر تھا پھر اللہ نے ہدایت دی مسلمان تو ہو گیا امید ہے کہ اللہ کر دے مجھے معاف لیکن کبھی کبھار وہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے تجھے پوچھا سعید قیامت کے دن کہ میرے صحابی تیرے سامنے مارا گیا اور تو دیکھ رہا تھا تو ہنس رہا تھا اس پر تماشا کر رہا تھا وہ خیال سوچ کر میرے اوپر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے ان لوگوں کو اپنے ماضی کا کیسا کیسا استحزار تھا کیسا استحزار ہم نے ماضی میں گنا کے کہ نہیں جی اللہ کے فضل اس کے بعد حج کیے الحمد للہ نہیں حج ہم کا ہو گیا الحمد للہ کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں حج تو کیا ہے ہم نے الحمد للہ تو وہ تو سب کچھ دھل گیا ہاں مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے حضور کی صحبت میں ہے لیکن وہ بچپن والا واقعہ وہ ابھی تک ان کو بیتاب کر رہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بات کہی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پہلے بولنے والے کو سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم کو ہمارے نوجوان نسل کو بچائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے آلات سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ یہ ہمارے حق میں باعث خیر ہوں نہ کہ باعث شر ہمارے لیے نجات کا سبب ہو نہ کہ ہلاکت کا نقصان سبب ہو اور ہماری زندگی میں ترتیب ہو ہر ایک کے لیے ترتیب ہو وقت ہو نماز کا ماں باپ کا بیوی کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں جاتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس باری ہے اما عائشہ فرماتی حتی لسق جلدو بھی جلدی میرے رونگے کرے ہو جاتی اس کو پر کر کہ آقا ساسم کی مبارک کھال میری کھال سے ملی اندازہ لگائے اما عائشہ کی شرافت کا میں میں کہتے کہ فلا سیلیبریٹی کے ساتھ میں بیٹھا اور فلا پلیئر کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ کھانا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی انگلی سے چاند پٹا یعنی اما عائشہ کہتے کہ ساتھ ہم ملے باتیں کی باتیں کی باتیں کی جب خیال کیا کہ میں سو گئی تو چپکے سے خرج رویدن وانتعل رویدن خرج خرج حدیث میں یہ خاص الفاظ ہے رویدن رویدن رویدن رویدن یعنی عبادت کرنی تھی آقا کو پوری رات لیکن چونکہ باری تھی میری تو مجھے محروم نہیں کیا بستر میں آ گئے میرے ساتھ لیٹ گئے باتیں باتیں کرتے کر یار میں رو پڑتا ہوں کیسے نبی خدا نے ہم کو دیا کاش امت سیکھے آج ہم اپنی بیوی کو قربت سے صحبت سے تعلق سے وقت سے محروم کرتے ہیں چونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنی ہے گپ شپ لگانی ہے وہ میچ دیکھنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کا کوئی عبادت میں رات گزارنی ہے پھر بھی اماں عائشہ کو محروم نہیں کیا حق تو آپ کو پورا ہے ترجی من من ترجیح ممن عزلت فلا جنا ہال جس کو مؤخر کرنا ہو مؤخر کرو جس کو قریب کرنا ہو قریب کرو جس کو موقوف کرنا ہو موقوف کرو جس کو بلانا ہو بلا ہو جناح جنا اختیار آپ کو پورا ہے لیکن قربان جائے ہمارے آقا کی تعلیم پر بستر میں آئے بیٹھے قریب باتیں کی اما عائشہ کی آنکھ لگ گئی پھر آپ نکلے پھر آپ ہیں اور آپ کے خدا ہیں مسلم شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحجد تھے پھر جو ہے فجر کی اذان تحجد کے بعد تہجد کے بعد اگر میں بیدار ہوتی اس وقت تو آپ مجھ سے بھی کچھ بات کر لیتے اور یہ الفاظ خاص تو میں نے ذکر کیا کہ جس وقت آپ بستر سے نکلتے عمائشہ سو گئی تو آہستہ اٹھے آہستہ جوتے پہنے آہستہ دروازہ کھولا آہستہ بعض لوگ ماشاء اللہ کے لیے اٹھتے ہیں لیکن ان کا اعلان فجر کے اعلان سے زیادہ زوردار ہوتا ہے فجر کی آزان میں اتنا اعلان نہیں ہوتا ہے جتنا ان کے اٹھنے کا اعلان ہے وہ ان کے رونے میں وہ اعلان کہ وہ السلاۃ خیر من النوم میں وہ اعلان نہیں خرج روئے کیا تعلیم ہے ہمارے آقا کی کیا تعلیم ہے ہمارے آقا کی اللہ ہم سب کو توفیق الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الأولاد اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 www.attableek.com, the reviver of